السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام بات جی سرکار جی بولیں جی میں عرض کر رہا تھا کہ آپ سمجھانے کی کوشش کریں تو میں سمجھوں یا آپ سمجھا سکیں تو میں ہاں۔ سمجھنے کے لیے تیار ہوں میں عرض کر رہا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب تمام حضرات آپ کو بخوبی معلوم ہے آپ اتنے انجان مت بنے آپ اتنے انجان نہ بنے آپ جی۔ میری بات سنیں جی۔ جی، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کے پاس جو کتابیں ہیں جن علماء کی کتابیں ہیں نا وہ لے کر ادھر آ جائیں بس نہیں دیکھیں نا مہربانی کریں کتابیں آپ کو جو بات معلوم ہے میں کتابیں کیوں لاؤں یا تو آپ کہیں مجھے معلوم نہیں ہے نے کھول کر رکھے کتابیں تماشا بنایا ہوا ہے نہیں آپ یہ بتائیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کی ہیں آپ کتابیں لے کر ادھر آ جائیں جی پھر وہی بات بھی آپ ادھر جو کتابیں یا تو آپ کے پاس نہ ہوں میں لاتا ہوں آپ کے پاس تو سب کچھ موجود ہے آپ لائن ادھر کھول کر رکھے کھول کر رکھنے کے کھول کر رکھنے سے کیا ہوگا جب پھر آپ یہی کہیں کہ مجھے جواب نہیں آتا چلو مجھے کچھ آپ کو منانا کو میری ذمہ داری نہیں ہے جی نہیں آپ منانا آپ سے بیان آپ سے مسئلہ بیان نہیں ہو سکتا میں سوال کرتا ہوں وہ سمجھ بھی نہیں آتا آپ کو تو پھر آپ بیان کیا کر سکتے آپ سمجھنا نہیں چاہتے میں نے سمجھا دیا ہے حضرت میں کسمیا کہہ رہا ہوں یہ آپ کو خود مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا آپ دوسرے کیا سمجھا سکتے ہیں آپ ہی میں اور سنو میں یہ کہتا ہوں کہ ابن تیمیہ صاحب سے لے کر نیچے تک آج تک اس مسئلے کو تم میں سے کسی نے بھی سمجھا اگر سمجھتے تو قرآن کے مخلوق ہونے کا قول ان پر لازم آتا سمجھ آ رہی ہے تو بھائی آپ کو سمجھ نہیں ہے آپ بالکل نہ